تمہیں تو کسی کافر کا فوٹو نظر آئے تو سر جھکا دیتے ہو تمہیں تو کسی گورے کافر کی شکل نظر آئے تو رکو سجدوں میں گر جاتے ہو او محمد عربی کے غلاموں نبی کی شکل میں کیا خرابی تھی کہ تم نے داڑیاں صاف کروائی نبی کے نبی کی سنت میں تمہیں کیا عیب نظر آیا تھا کہ تم نے اپنی بستیوں کو گندا کر دیا سڑکوں پہ گزرو نہ کوئی داڑھی والا نظر آتا ہے نہ کوئی پگڑی والا نظر آتا ہے یہ انگریزوں کا ملک ہے یا مسلمانوں کا یہ محمد عربی کے غلام ہے یا کلنٹن کے ماننے والے ہیں تمہیں ہو گیا تم نے نہیں دیکھا سجاد شہید نے جیل میں قربانی دے دی مگر نبی کی کسی سنت پہ آج نہیں آنے دی جہاد پر آج نہیں آنے